بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ سے اکبر کا بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ سے دیتے اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا سے دیتے اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا کے دیپ اکبر کا فرما خاد فرما خادم صدیق اکبر ہوں الہی رہن فرما خاد میں سی سے اکبر ہوں تیری رحمت کے سب کے باس تاث اکبر کا تیری رحمت کے سب کے سے دیپے اکبر کا رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے رسول انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ سے دیتے اکبر کا حضرت حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شعر میں جمہور امت مسلمات کا وہ عقیدہ پیش کیا ہے جس میں فرمایا گیا کہ افضل الخلق بعد الرسول والانبیاء کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو انبیاء علیہ السلام اور رسولان اعظام کے بعد سب سے افضل و بالا ہے سب سے افضل ہیں حضرت مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی بات کو اس شعر میں بیان فرما رہے ہیں رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ سے دیت اکبر کا یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ سے دیت اکبر کا اور جو گدایا نے صدیق حضرت دینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں وہ کیسے کیسے انعام و اکرام سے نوازے جاتے ہیں فرماتے ہیں گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے خدا کے فضل سے میں ہوں گدا سے اکبر کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا سے دیتے اکبر کا اور حضرت سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان وہ اللہ کی بارگاہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں کیا ان کا جو ہے وہ نظریہ ہے اور ان کا معاملہ کیا ہے تو فرماتے ہیں نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق سے اکبر ہے نبی صدیق کے اکبر کا خدا سے اکبر کا نبی صدیق اکبر کا خدا سے اکبر کا اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فضن صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن کن یعنی صفات سے ذکر فرمایا ہے ان میں ایک صفت جو ہے وہ اطقا بھی ہے وسع جن بل اکل مالہ زکا کہ اس جہنم سے دور رکھا جائے گا وہ جو اطقا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے وہ حضرت سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا اکرام فرماتا ہے اصفا کہہ کے قرآن خدا اکرام فرماتا ہے اصفا کہہ کے قرآن کریں پھر کیوں نہ اکرام سے دی اکبر کا کرے پھر کیوں نہ اکرام اتیا سے اکبر کا سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت پیمنہ صدیق کے اندر المسلمین سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کرنے والے حلقہ اسلام میں داخل ہونے والے اور سلسلے اسلام میں داخل ہونے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد پھر حضرت فاروق اور حضرت عثمان اور پھر حضرت سیدنا علی بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی فرماتے ہیں ہوئے فاروق و و علی جب داخل بیعت ہوئے فاروق و عثمان علی جب داخل بیعت بنا فخر سلاسل سلسلہ سے دی اکبر کا بنا فخر سلاسل سلسلہ سے دی اکبر کا اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا جو ہے عقیدہ رہا ہے تو احادیث میں بہت سی روایتیں موجود ہیں اور ان کا اس وقت جو ہے وہ سنانے کا اور عرض کرنے کا جو ہے وقت نہیں ہے اس شعر میں حضرت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے پل سراج پر سب کو گزرنا ہوگا ایک روز حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ کیوں مسکرائے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک علی مبارک ہو میں نے ایک روز حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ پل سراط پر جو ہے اس وقت تک وہ شخص نہیں گزر پائے گا جس کو جو ہے رخا لکھ کر حضرت علی نہیں دیں گے اس کے بعد حضرت سجنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی مسکرائے حضرت سجنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر تو آپ نے فرمایا کہ حضرت علی تم کیوں جو ہے مسکرائے تو فرمایا کہ علی اے صدیق تمہیں بھی مبارک ہو میں نے خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جب جس دل میں حضرت ابو بکر کی محبت نہیں ہوگی وہ پل سراغ سے گزر ہی نہیں سکے گا اس میں یہ فرماتا علی ہیں اس کی دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے جو دشمن عقل کا دشمن ہوا تھے کے اکبر کا جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق دیتے اکبر کا حضرت سیمنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی راہ میں اسلام کی ترویج اور اسلام کی سیاحت کے لیے کیا کیا قربانیاں نہیں دی ہیں یہاں تک کہ اپنا گھر بار سب کچھ لٹا دیا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں نشاور کر دیا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا یہ کوئی ایک دو بار کا واقعہ نہیں کسی مطلب ایسا ہوا ہے تو لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے اگر خرچ کرتے رہیں ہم جو ہے وہ جو ہے مسجد بنانے میں مدرسے بنانے میں اور جناب اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں ہم اگر سارا خرچ کر دیں گے تو ہم اپنے لیے کیا رکھیں گے ہمارا تو گھر ہی لٹ جائے گا ہمارا تو گھر ہی جو ہے وہ سارا کا سارا خرچ ہو جائے گا لیکن حضرت سیدنا صدیق ابو ربی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو دیکھیے اور ان کا انفاق فی سبیل اللہ کا معاملہ دیکھیے کہ کتنے موقع پر جو ہے اس طرح سے آپ نے جو ہے مظاہرہ فرمایا ہے اور میں نے بارہ عرض کیا ہے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ غزبۂ تبوک کے موقع پر سب کچھ جو ہے گھر کا سامان لے کر اللہ کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تھے اور گھر کا سامان جو ہے وہ زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ گھر میں کچھ نہیں چھوڑا ہے تو گویا سارا کا سارا گھر پیش پیش کر دیا تھا تو حضرت حسن اسی جو ہے آپ کے انصافی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے کو اس طرح سے منظوم پیش کرتے ہیں لٹایا راہ حق لاہ گھر کئی بار اس محبت سے لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا سے دیکھے اکبر کا کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا سے اکبر کا یہ ہے شان حضرت حضرفنا صدیق تعالیٰ عنہ کی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جو ہے انصاف فی عدیل اللہ کی بڑی تعریف بیان فرمائی اور کیا کتنے ایسے اسیران مجاہدین اسلام ہیں ایسے ایسے اسیران اسلام ہیں کہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرہون منت جب ان ان غلاموں پر جو اسلام قبول کر چکے ان میں زیادہ تر تو مشہور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدنِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیکن اس کے علاوہ بہت سے اور بھی حضرات بہت سی خواتین کہ جن کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب خاص سے خرید کر آزاد فرمایا تھا اور اس طرح سے جو ہے آپ نے دین کی خدمت اس طرح سے بھی انجام دی کفار اور مشرقین حاصرین نے بے دینوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس جو ہے وہ آپ کی خدمت کو دیکھتے ہوئے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو خرید کر آزاد کرنے میں جو کردار ادا کیا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ان کا جو ہے حضرت ابو بکر پر جو ہے کوئی وہ قرض تھا اور بینک تھا اس کو چکانے کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن قریب میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ان مسلمانوں کو کہ جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے اور ان کے جو ہے وہ آقا ان کو طرح طرح کے جو ہے مسائل سے دو چار کر رہے تھے ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھا رہے تھے انہوں نے یہ مظالم دیکھ کر ان کو خرید کر جو آزاد کیا ہے اس کا یہ نہیں کہ ان لوگوں کا ان پر حضرت ابو بکر پر جو وہ قرضہ تھا ایسا نہیں بلکہ فرمایا کہ صفا یہ رب اعلیٰ جو انہوں نے خرید کر ان غلاموں کو آزاد کیا ہے یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک مطالعہ کی خوش حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ خرید کر آزاد کیا ہے رب ولا صوف اور اللہ تبارک مطالعہ کی رضا انہیں حاصل ہو جائے گی یہ جو ہے حقیقت ہے حضرت سنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی جو خدمت انجام دی ہے اور جس طرح سے انہوں نے دین اسلام کی ترویج کے لیے جو ہے قدم اٹھائے ہیں قرآن اور احادیث پر گواہ حضرت سنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل قدر صحابی اور خلیفہ بلا فصل ہیں پہلے خلیفہ ہیں کہ جن کو جو ہے حضور کے خلیفہ ہونے کا لقب عطا ہوا ہے باقی سب جو ہیں امیر المؤمنین مسلمانوں کے امیر کہلائے اگرچہ خلیفہ ان کو بھی کہا جاتا ہے لیکن سب سے پہلے جو ہے اگر کسی ذات پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نائب اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ کا لفظ جو ہے استعمال کرنے کا تعلق ہے تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے اور ان کی نیکیوں اور ان کے جو ہے احسانات کا کیا جو ہے حال ہے اور ان کی نیکیاں کس درجے کی ہیں کس مرتبے کی ہیں احادیث سے اسے پتہ چلتا ہے مسکاط شریف ہماری یہ ایسی کتاب ہے حدیث پر مشتمل کہ جو ہمارے سارے دینی مدارس میں جو پڑھائی جاتی اس میں ایک حدیث کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں رات کا وقت ہے آسمان بالکل صاف ہے کوئی جو ہے ابر نہیں ہے اور جناب جب آسمان جب صاف ہوتا ہے اور رات کا وقت جب ہوتا ہے تو تارے جو کھلتے ہیں وہ کیسے نظر آتے ہیں ایک ایک تارہ جو ہے وہ آسمان پر جو ہے وہ چمک اٹھتا ہے اس کی روشنی پھیلی ہوتی ہے گفتگو ہو رہی ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر یہ خیال آیا اور حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ آسمان پر اس قدر تارے اس قدر جو ہے تارے جو ہے وہ جگمگا رہے ہیں کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جس کی جو ہے اتنی نیکیاں ہوں کہ جتنی جتنے کے آسمان میں تارے ہیں جتنے آسمان میں تارے ہیں کیا ایسا بھی کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ جس کی نیکیاں اس قدر ہوں اور اتنی اس کی نیکیاں ہوں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ایک ایسا شخص ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کی جتنی آپ کی حضور وہ کون ہے فرمایا کہ وہ عمر ہیں وہ عمر ہیں کہ جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں جتنی جتنے آسمان میں تارے ہیں کتنی نیکی حضرت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو اصل میں وہ ان کا خیال یہ تھا کہ میرے والد حضرت ابو بکر کا نام لیں گے تو آپ نے عرض کی حضور تو میرے والد ابو بکر کی نیکیوں کا کیا ہوا میرے والد کی نیکیاں کہاں گئیں حضرت عمر کی جب نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں جتنے تارے آسمان میں ہیں اتنی نیکیاں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں تو میرے والد کی نیکیوں کا کیا حال ہے کیا فرمایا تھا آپ فرمایا کہ اے عائشہ تمہارے والد کی جو ایک نیکی ہے وہ ایک نیکی ہی حضرت عمر کی جو ہے ان تمام نیکیوں سے بھاری یعنی ان کی نیکیوں کی یہ قدر و منزلت ایک نیکی کا جب یہ مقام ہے تو باقی نیکیوں کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ ان کے درجات کتنے ہوں یہ ایک حدیث شریف اب یہاں اس حدیث شریف میں آپ غور کرنا ہے بڑے ہیں اس حدیث میں پہلی بات تو یہ دیکھیے آج یعنی چودہ سو سال گزر گئے ہیں اور زمانہ اسلام سے پہلے کا اگر ہم زمانہ لیں اور اب تک جو ہے اگر ہم شمار کریں تو نہ جانے کتنی صدیاں گزر گئی ہیں کتنی صدیاں بیت گئی ہیں اور انسان کتنی ترقی کر مادیات میں انسان نے کتنی ترقی کر لی کہ چاند پر قدم رکھ دیے ہیں اور سیاروں کے سفر جاری ہیں غور و خوض ہو رہا ہے کیا آپ نے کبھی جو ہے کسی بھی سائنسداں کے حوالے سے یا کسی بھی مفکر کے حوالے سے یا کسی بھی ماہر فلکیات کے حوالے سے کبھی یہ بات آپ نے سنی کہ اب تک جو ہے آج تک کسی نے یہ شمار کر کر بتلایا ہو کہ آسمان میں اتنے اتنے سیارے ہیں اتنے جو ہیں وہ تارے ہیں اتنے ستارے ہیں کوئی نہیں بتلا سکتا کہ آسمان میں کتنے ستارے ہیں بلکہ یہ یہ, یہ تک تو ہم نے سن لیا کہ جناب ابھی آسمان میں بعض ایسے بھی سیارے ہیں کہ جن کا علم اس سے پہلے نہیں تھا ایک آدھ دو چار اور ہوں گے اور جو ہے یعنی تحقیق ہوگی اور جو ہے ریسرچ کریں گے تو اور جو ہے کچھ سیارے سامنے آ جائیں گے لیکن یہ آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ اس نے آسمان کے تاروں کو سوار کر ہو اس نے آسمان کے ستارے جو وہ لیے ہو یہ ابھی تک جو ہے کسی کی طرف سے تحقیق اور ریسرچ نہیں آئی ہے آپ غور فرمائیں کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت عائشہ یہ عرض کر رہی ہیں حضور جتنے ستارے آسمان میں ہیں اتنی نیکیاں کسی شخص کی ہو سکتی ہیں تو اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ خبر نہیں ہوتی تو آپ یہ فرما دیتے کہ اے عائشہ میں یہ کیسے بتلاؤں جب تک کہ آسمان کے ستاروں کا علم مجھے نہ ہو اور پھر آپ کا یہ فرمانا کہ جتنی یعنی آسمان کے جتنے ستارے ہیں اتنی نیکی حضرت عمر کی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم مصطفیٰ میں یہ بات ہے کہ آپ کے علم یہ ہے کہ آپ نے آسمان آپ کو آسمان کے ستاروں کا علم ہے آپ جانتے ہیں کہ آسمان میں اتنے ستارے ہیں ورنہ جس کو اگر یہ علم نہ ہو تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی ہیں تو پتا یہ چلا کہ کائنات کی کوئی شے کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کے نبی کے علم سے باہر نہیں اللہ کے علم اللہ کے نبی کو ساری کائنات کا ذرے ذرے کا علم اللہ تبارک مطالعہ عطا فرمائے تبھی تو فرما رہے ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی نیکیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں بات کیا ہے بات یہی ہے کہ جو ہم الحمد حضور کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو علم ما کانا وما یقون عطا فرما کر دنیا میں بھیجا ہے جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہو رہا ہے دنیا بننے سے پہلے جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے اور جو قیامت تک ہوگا قیامت تک بھی نہیں بلکہ بعد قیامت بھی جو ہوگا جنتی جنتی جنت میں جائے گا دو زخی دو میں جائے گا دو سخی مسلمان ہیں تو اب دوزخ سے نکالا جائے گا آخری شخص تک جو جہنم سے نکالا جائے گا دو سے نکالا جائے گا اور اس کے بعد جنت سے جو کچھ بھی ہوگا اس سب کا علم اللہ کے نبی کو ہے اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرے عرش پر ہے تیری نظر سرے عرش پر ہے تیری نظر دل فرش پر ہے سرے عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری گزر ملکوت و تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ جہاں نفس گما نہیں یہی پول کار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں بخدا خدا کا یہی ہے در بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں یہاں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ اللہ کے اللہ نے اپنے نبی کی نبی کے لیے سب کچھ جو ہے وہ بالکل آشکارا فرما دیا اسی لیے فرما رہے ہیں جتنی جتنے ستارے آسمان میں ہیں اتنی اتنی نیکیاں حضرت سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی ہیں اور پھر آپ اور غور کریں تو پتہ یہ چلے گا اور ہم اگر اس میں فکر کریں سوچیں تو یہ بات بھی سامنے آئے گی انسان ساری نیکیاں جو ہے الل اعلان نہیں کرتا کچھ نیکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو ظاہر ہوتی ہیں کچھ نیکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو پوشیدہ ہوتی ہیں پتہ نہیں ہوتا کسی کو پتا یہ چلا کہ اللہ کے نبی کو اپنی امتی کی ساری حالت کا ساری نیکیوں کا سارے اعمال کا سارے افعال کا علم ہے سارے اعمال کی خبر ہے تبھی تو فرما رہے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں کچھ وہ بھی وہ بھی تھی جو ظاہر تھی کچھ نیکیاں وہ بھی تھیں کہ جن کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا انسان اپنے طور پر جو ہے چھپا کر بھی نیکیاں کرتا ہے اور پوشیدہ طور پر بھی رہ کر نیکیاں کرتا ہے جو اس کو اور اللہ اللہ اس کے رسول کو خبر ہوتی ہے تو یہاں حضور کا یہ فرمانا کہ وہ عمر ہیں کہ اتنی نیکیاں جو ہے جتنے کے آسمان میں تارے ہیں اتنی نیکیاں حضرت عمر کی ہیں تو پتا یہ چلا اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کس امتی کی نیکی کس درجے کی ہے اور کس منزلت کی ہے سبھی تو فرمان ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہی نیکی جو ہے وہ حضرت عمر کی جو نیکیاں اتنی نیکیاں جو آسمان کے تاروں کے برابر ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہی نیکی اتنی بھاری اور اتنی وزنی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں وہ نیکی اتنی مقبول ہے اور اتنی درجے والی ہے کہ ان کی ایک ہی نیکی نیکی جو ہے حضرت عمر کی آسمان کے تاروں کے برابر جو نیکی ہے ان سب پر وہ بھاری ہے اور وہ کون سی نیکی ہے غالباً وہ وہی نیکی ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جس رات آپ جو ہے اپنے گھر سے حضور کے ساتھ جو ہے ہجرت کے لیے جو ہے وہ حضور کی نعیت میں اپنے گھر سے نکلے ہیں وہی ایک نیکی اتنی قدر و منزلت والی ہے حضرت سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کس شان کے صحابی ہیں کیسی ان کی خدمات ہیں کیسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ظاہری کے بعد جس طرح سے انہوں نے امور خلافت انجام دیے اسلام کی بات سنبھالی اور کس خوش اسلوبی اور حسن تدبیر کے ساتھ انجام دیا ہے حضرات صحابہ کرام اس کے قائل ہیں معترف ہو گئے کہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سین مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل شرح فرما دیا تھا کھول دیا تھا کہ اور کیا محبت تھی کیا جو حقیقت تھی حضور سے حضور کے ایک ایک عمل سے ان کو کیا سی بابت لگی تھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا ہے تو اس وقت آپ حضرت اسامہ کی سرکردگی میں ایک لشکر تیار کر کر جہاد کے لیے بھیج رہے کسی اسنا میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تخت سے خلافت پر متمکن ہوئے ہیں اور تمام جو ہے وہ اسلوبی سے امور انجام جو ہے وہ طے پا گئے خلافت کے حوالے سے تو سب سے پہلے آپ نے کیا قدم اٹھایا تھا یہی قدم اٹھایا تھا کہ حضرت اسامہ کی سرکردگی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاد کے لیے جو لشکر بھیجنا چاہتے تھے فرمایا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس خواہش کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضرت حسینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یہ انتہائی نازک وقت ہے ابھی ایک طرف تو جو ہے کیسی کیسی سورشیں برپا ہوئی کیسے کیسے جو ہے معاملات بے دینوں نے جو ہے وہ کھڑے کیے ایک طرف تو یہ معاملہ ہوا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جدائی کا اور دوسری طرف یہ ہوا کہ جناب اکناف و اطراف سے مانعین زکوٰۃ پیدا ہو گئے کہنے لگے کہ ہم جو ہے زکوٰۃ نہیں دیں گے ہم کلمہ بھی پڑھیں گے نماز بھی پڑھیں گے روزہ بھی رکھیں گے حج بھی حج بھی ادا کریں گے لیکن ہمیں زکوٰۃ سے مستدہ قرار دے دیا جائے بات بات کی رائے یہ ہوئی چونکہ یہ نازک وقت ہے اس لیے جو ہے آپ ان کو تھوڑی سی ڈھیل دے دیں تھوڑی سی اس میں جو ہے لچک پیدا کر لیں آج بھی اس طرح کی باتیں کی جاتی ارے بھائی دین میں تو بڑی لچک ہے دین تو بڑا آس آسان ہے ارے یہ تو جو ہے دین میں تو بڑی آسانیاں یہ ٹھیک ہے دین میں آسانیاں لیکن جہاں جہاں آسانیاں ہیں وہ آسانیاں وہی رکھی جائیں گی اپنی طرف سے جو ہے دین کو جو ہے ربڑ کی طرح نہیں کھینچا جائے گا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل اور اس طرز سلوک سے جو ہے آپ سوچیے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو جو جن کی شان قرآن کریم نے کیا بیان فرمائی کہ اسدا القفاق کفار پر بڑے سخت ہیں بے دینوں کے بارے میں بڑا جو ہے یعنی سخت ان کا نظریہ ہوتا ہے کوئی لچک کے وہ قائل نہیں ہے وہ تک حضرت سنگھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ حضور ابھی جو ہے یہ وقت نہیں بڑا نازک وقت ہے ایک طرف سے مانی زکات جو ہے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں دوسری طرف کیا ہوا کہ جناب جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے اور یہ جو ہے یہ یہ خواہش جو ہے صرف مردوں ہی تک محدود نہیں رہی بلکہ بعض عورتوں عورتوں میں سے بھی بعض نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں اور یاد کیا جا رہا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا حضرت عمر کو سب سے پہلے مخاطب فرنا کہ کہ الجاہلیہ یہ عمر تم زمانے اسلام سے قبل تو بڑے سخت مزاج تھے تمہارے اندر تو بڑی جو ہے سختی تھی اور اب جو ہے تم ایسی باتیں کرتے ہو وہی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے اور میں میں زندہ ہوں میری موجودگی میں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے میں ان مانعین زکات سے جہاد کروں گا جہاد کسی مسلمان سے ہو سکتا ہے مسلمانوں سے جہاد ہو سکتا ہے بے دینوں ہی سے جہاد کیا جاتا ہے متدین سے جو ہے جہاد کیا جاتا ہے وقت نہیں تو اب دیکھیے آپ آج جو ہے جناب لوگ کلمہ پڑھنے کو دیکھتے ہیں لوگ جو ہے نماز پڑھنے کو دیکھتے ہیں لوگ جو ہے حج کرنے کو دیکھتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام کے جو ارکان ہیں اسلام کا جو رکن ہے اس میں کہاں جو ہے وہ جناب ضرب لگائی جا رہی ہے کہاں جو ہے اگر یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں کلمہ گو ہیں اب آپ دیکھیے حضرت سیدنا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا زکوٰۃ کی ادائیگی اسلام کا ایک رکن ہے اسلام کے کسی رکن کا انکار کرنا اور اسلام کے ان دوسرے ارکان کا ادا کرنا یہ نہیں دیکھا جائے گا ایک رکن کا اگر انکار کیا جاتا ہے تو اس کے سارے ارکان دوسرے باقی جو ورد ہو جاتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا یہاں تک کہ وہ قائل ہو گئے کہ دوسری طرف جو ہے جھوٹے مدعیان نے نبوت کا کلا کما کیا اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ یہ پکار اٹھے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینہ کھول دیا ہے جس مقام پر حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے نازک وقت میں اسلام کی حفاظت فرمائی اور آخر تک جو ہے انہوں نے پھر اسلام کی ترویج کے لیے کیا کیا اقدامات کیے ایک طرف تو جو ہے تبلیغ رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کیا بڑے شد و مت کے ساتھ اور دوسری طرف اسلام کی سلطنت کی حدود جو ہے بڑھانے میں نمایاں کردار جو ہے انجام دیا ہے جہاں تک کہ جناب اسلام کی سلطنت کی حدیں بڑھانے کے لیے انہوں نے یعنی کیسر و کسرا تک جو ہے انہوں نے جو ہے قدم بڑھائے ہیں اور اس کی بنیاد رکھی تکمیل جو ہے وہ حضرت سینا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی اور الاسلام نیم بکر بطر کی ادن الق کے روم جو ہے وہ مغلوب کر لیا جائے گا اس پر مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا وہ اس کی طرح اور اس کی بنیاد حضرت سیمنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈالی اللہ تبارک تعالیٰ حضرت سیمنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار انوار پر اپنی رحمتوں اور اپنے رضوان کی بارشیں نازل فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو ہے ان کے دامن سے جو ہے وہ ہمیشگی کے لیے وابستگی عطا فرمائے الحمد للہ رب العالمین